عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے مجھے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے سمئی نے ابو صالح سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے حق میں برا ثابت ہونے والے فیصلے بدبختی کے آلے نے اپنی تکلیف پر دشمنوں کے خوش ہونے اور آجز کر دینے والی آزمائش سے پناہ مانگا کرتے تھے عمر نے اپنی حدیث کی سلط میں کہا سفیان نے کہا مجھے شک ہے کہ شاید میں نے ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بڑھا دی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6877